کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ ان کی عبادت کروں جن کی تم اے مشرقو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیال کا اتباع نہ کروں گا کیونکہ اس حالت میں تو میں بے راہ ہو جاؤں گا اور راہ پر چلنے والوں میں نہ رہوں گا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے اور تم اس کی تکزیب کرتے ہو جس چیز کا تم تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں حکم کسی کا نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ واقعی بات کو بتلا دیتے ہیں اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے وہی ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا اور تمہارا باہمی قصہ فیصل ہو چکا ہوتا اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے خزانے تمام مخفی اشیاء کے ان کو کوئی نہیں جانتا بجوز اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتے ہیں اور کوئی دانہ زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اترتا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ بیانات میں دلائل و براہین کے ذریعے طریق رشد و ہدایت وغیرہ کو واضح کر دیا اسی طرح وہ آیتیں جن کے مخاطب محتاج ہیں وضاحت سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے بھی کہ مجرمین کا راستہ کھل کر سامنے آ جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو وہی اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجی ہے میں اسی پر بصیرت رکھتے ہوئے قائم ہوں اور تم نے تو حق کو جھٹلا دیا ہے تم جس عذاب کی جلدی کر رہے ہو وہ میرے ہاتھ کی بات نہیں حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اگر وہ جلد تم پر عذاب لانا چاہیں تو فوراً ہی آ جائے اور اگر وہ درگزر کرنا چاہیں اور اپنی حکمت عظیمہ سے تمہیں مہلت دیں تو اللہ کو اس کا اختیار ہے اسی لیے فرمایا کہ وہ حق طریق اختیار فرماتے ہیں وہ احکام و قضایا کے فیصلے کرنے میں اور بندوں کے درمیان کوئی حکم نافذ کرنے میں حق پر ہوتے ہیں آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم پر عذاب جلدی لانا میری اختیاری بات ہوتی تو تم جس عذاب کے مستحق ہو میں تو اس کو تم پر فوراً ہی نازل کر دیتا اور اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والوں سے خوب واقف ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اس آیت میں اور اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم سے ثابت ہے آپس میں جمع و توافق کیا ہے یعنی وہ حدیث جو عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوم احد سے بھی کوئی شدید دن آپ پر گزرا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عائشہ تمہاری اس قوم سے سخت ترین تکلیف جو مجھے پہنچی وہ عقبہ میں پہنچی جبکہ میں نے ابن عبدیہ لیل پر اپنے کو پیش کیا تو میری دعوت اس نے منظور نہیں کی میں نہایت غمگین ہو کر چل کھڑا ہوا مقام قرن ثعالب میں آ کر میرے حواس ٹھیک ہوئے اور میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک ابر میرے اوپر چھایا ہوا ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام دکھائی دے رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے جو آپ سے کہا اللہ تعالیٰ نے سن لیا ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ تاکہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں ملک الجبال نے بھی آواز دی اور سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف اسی لیے بھیجا ہے کہا اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں پہاڑ آپ کی قوم پر گرا دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہی کافروں کی نسل سے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیں جو مؤمن نکلیں اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں یہ مسلم کے لفظ ہیں کہ ان پر فرشتے نے اپنا عذاب پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہلت دینے کو کہا اور عذاب میں تاخیر کی خواہش کی تاکہ ان کی نسل سے مؤمن پیدا ہو سکے تو اب شبہ یہ وارد ہوتا ہے کہ اس حدیث اور اللہ تعالیٰ کے قول بالا میں تطابق کس طرح ہوگا سابقہ قول یہ ہے کہ جو عذاب تم مانگتے ہو اگر مجھے اس پر دسترس ہوتی تو ہمارا تمہارا فیصلہ اسی وقت ہو جاتا اور میں اسی وقت تم پر عذاب نازل کر دیتا اور یہاں دسترس ہونے کے باوجود رسول اللہ عذاب نازل نہیں فرما رہے ہیں یہ شبہ یوں دور ہو سکتا ہے کہ آیت پاک تو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ جس عذاب کو وہ یعنی مشرقین مکہ طلب کرتے ہیں تو طلب کرنے پر وقوع عذاب ہو جاتا ہے اور حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ انہوں نے عذاب طلب کیا تھا بلکہ فرشتے نے اپنی طرف سے عذاب کی پیشکش کی تھی کہ اگر آپ اے نبی چاہیں تو یہ اخشبین جو مکے میں دو پہاڑ ہیں اور جنوباً و شمالاً اس کو گھیرے ہوئے ہیں ان پر گرا دوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کرنے اور تاخیر سے کام لینے کی خواہش کی پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے صحیح بخاری اور سنن نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا غیب کی باتیں پانچ ہیں وہ یہ کہ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتے دوسرے پانی کا برسنا تیسرے یہ کہ حمل میں لڑکا ہے یا لڑکی چوتھے یہ کہ کل کوئی شخص کیا کرنے والا ہے پانچویں یہ کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس مقام پر مرے گا اللہ تعالیٰ ہی ان باتوں سے خبردار ہے نی صحیح بخاری مسلم سنن ترمیدی ابن ماجا اور ابن حبان میں عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک وقت ایک عرابی کی شکل و صورت میں رسول اللہ کے پاس آئے اور ایمان و اسلام و احسان کے بارے میں رسول اللہ سے سوالات کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کے ضمن میں فرمایا تھا کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پھر آیت تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی اللہ کریم کا علم جمی موجودات بری و بحری پر محیط ہے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے سرسری نے کیا ہی خوب کہا ہے فلا اما او توارى یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا خواہ دیکھنے والوں سے کوئی چیز کھلی رہے یا ڈھکی رہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور میں من ورقة الا يعلمها جب وہ اللہ تعالیٰ جمادات تک کی حرکات کو جانتے ہیں تو پھر حیوانات اور خصوصاً جنوں انس کی حرکات و اعمال کو کیسے نہ جانیں گے جب کہ وہ مکلف بھی ہیں جیسا کہ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا عالم وما تخفی الصدور بر اور بحر یعنی خشکی اور تری کے ہر شجر تک پر ایک فرشتہ معقل ہے جو پتوں کے گرنے تک کی یادداشت رکھتا ہے کتاب لوہے محفوظ میں ہر رتب و یابس یعنی ہر تری اور ہر خشکی والی چیز ہر سیدھی ٹیڑھی بات اور زمین کی تاریکیوں کے اندر کا ایک ایک ذرہ تک لکھا ہوا ہے ہر درخت بلکہ سوئی کے ناکے پر بھی فرشتہ مقرر ہے یعنی لکھتا ہے کہ کب یہ تر و تازہ ہوا اور کب سوکھ گیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دوات کو پیدا کیا اور الواح پیدا کیے اور دنیا میں تمام ہونے والے امور درج کیے کہ کیسی مخلوق پیدا ہوگی رزق اس کا حلال ملے گا یا حرام عمل اس کا نیک ہوگا یا بد عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تیسری زمین سے نیچے اور چوتھی کے اوپر کے جنہوں نے تمہارے لیے ظاہر ہونا چاہا لیکن ان کا نور اور روشنی کسی زاویے سے بھی تمہیں دکھائی نہ دے سکی یہ اللہ تعالیٰ کی خواتیم ہے کہ ہر خاتم پر ایک فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر روز ایک فرشتے کو بھیج کر کہتے ہیں کہ جو خاتم تیرے حوالے ہے اس کی حفاظت کر